تو یہ شیطان جو ہے یہ وسوسا جو ڈالتا ہے انسان کے دل سے باتیں کرتا ہے یہی اس کا کیا ہے ہتھیار ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ آدمی کو گناہ میں کوئی بھی گناہ کا کام شرابی کے پاس شراب پلوانا یا چور کے پاس چوری کروانا قاتل کے پاس قتل کروانا اور گناہ کے کام سارے شیطان اسی طرح اس کے دل میں بار بار یہ خیال ڈالے اور خیال ڈال کر اس کو وہ آمادہ کر کے اس سے آئے گا یہ ہے وسوسا تو یہ وسوسا جو ہے گویا یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے اور اسی سے وہ اپنا کاروبار چلاتا ہے ایک اللہ کا بندہ جب اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرتے ہوئے نیکی کے راستے پر جب آتا ہے نا ایک نوجوان ہے نماز نہیں پڑھتا تھا دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے ہاتھ آیا انہوں نے سمجھایا ماشاءاللہ مسجد میں لے آئے نماز پڑھنا شروع کیا تو جب وہ برائے کے راستے سے نیکی کے راستے پر آتا ہے نا تو شیطان کے لشکر میں کھلبلی مچ جاتی اپنا ایک آدمی گیا اپنی پارٹی کا ایک آدمی دوسری پارٹی میں چلا گیا ان کو چین نہیں ہوا وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کھینچ کے لاؤ دوبارہ اس کو دوبارہ کھینچ کے لاؤ تو اب یہ جو آیا تھا نا اس کے دل میں اب بسوں سے ڈالنے چالو کرتے ہیں یہ تو نیک اچھی صحبت کی وجہ سے نیکی کے راستے پر تو آیا ہے اور نیکی کے کام کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں خیالات وہ ڈالتا ہے یہ جو خیالات آتے ہیں نا برائی کے گناہوں کے وہ جو نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو آتے ہیں جو گناہ کا کام کرتے ہیں ایک کافر ہے تو کافر کو گناہ کے کام کا خیال اور یا اس کو برا اس کا سوال ہی تو اس میں لگا ہوا ہی ہے تو یہ جو نیکی کے راہ پر چلتا ہے اسی کو شیطان دل میں یہ باتیں ڈال ڈال کر کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس کو وہاں سے ہٹا سکتا ہے تو یہ عام طور پر دین کی راہ پر چلنے والے جو احباب ہیں وہ ان وساوس کا خیالات کا شکار ہوتے ہیں اور ان وساوس کی وجہ سے وہ ایک اپنی طبیعت کے اوپر ایک تنگی محسوس کرتے ہیں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں